وہی ہے جس نے اسمان اور زمیں چھ دن میں پیدا کیے پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان قلعہ ہے جانتا ہے جو زمیں کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے اور جو اسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں ہو اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے